نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اور اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ مشرک جہنم والے ہیں